صلح حدیبیہ اس کے بعد صلح کے لیے سلسلہ جمبانی شروع ہوا سہیل بن امر فصاحت و بلاغت میں مشہور تھے عام قریش کی طرح ان میں تیز مزاجی بھی نہ تھی طبیعت کے انتہائی متین اور سنجیدہ تھے سفارت کے لیے ایسے ہی شخص کا انتخاب موضوع تھا قطیب قریش سہیل مکہ سے حدیبیہ پہنچا مکہ سے چند کوس کی دوری پر ایک کنویں کا نام ہدیبیا ہے وہاں جو چھوٹی بستی آباد ہے اسے بھی خدیبیا ہی کہتے ہیں اسی نسبت کی بنا پر یہ واقعہ سلح کے نام سے شہرت پا گیا سہیل شہرتیا پہنچ کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے سلح کی شرطوں پر بہت دیر تک بات چیت ہوتی رہی سہیل کی کوشش یہ تھی کہ قریش کی بات کہیں نیچے نہ ہو جائے کوئی شرط میں نے دب کر مان لی تو ایان مکہ کا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا لوگوں نے مجھے بھروسے کا آدمی سمجھ کر ہی تو بھیجا ہے روسا قریش نے مجھے رخصت کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھنا سہیل تم ہماری آبائی عزت کے منشور پر دستخط کرنے کے لیے جا رہے ہو بہت بڑی ذمہ داری ہم نے تمہیں سونپ دی ہے مسلسل گفت شنید کے بعد چند شرطیں فریقین نے مان لی حضور نے حضرت علی کو معاہدہ تحریر کرنے کا حکم دیا حضرت علی نے صلح نامہ قلم بند کرنا شروع کیا عبارت کا آغاز اس جملے سے ہوا ما قاض علیہ محمد رسول اللہ یعنی وہ معاہدہ ہے جسے محمد رسول اللہ نے مان لیا اس پر قریش کا سفیر سہیل بولا یہ کیا لکھ دیا ہماری اور تمہاری ساری لڑائی اسی بات پر ہے کہ ہم محمد کو اللہ کا پیغمبر تسلیم نہیں کرتے اگر ہم آپ کو خدا کا رسول مان لیں تو پھر ہم میں اور آپ میں کوئی باقی نہ رہے معاہدے میں رسول اللہ کا لفظ نہیں لکھا جائے گا محمد ابن عبداللہ کافی ہے اس پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ تم جھٹلاتے ہو لیکن خدا کی قسم میں خدا کا رسول ہوں پھر آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ رسول کا لفظ عبارت سے مٹا دیا جائے حضرت علی کا ضمیر کانپ اٹھا عرض کی حضور کا ہر حکم میرے سر آنکھوں پر مگر رسول کا لفظ ہرگز نہ مٹاؤں گا اور حضور قطع نمود ام چشم آفرین دارم حضور نے علی سے کہا کہ اچھا بتاؤ میرا نام کہاں ہے علی مرتضی نے اپنی انگلی اس لفظ پر رکھ دی اور حضور نے رسول اللہ کا لفظ خود دست مبارک سے مٹا دیا اس کے بعد صلح نامہ کی شرطیں قلم بند ہوئیں نمبر ایک مسلمان اس سال حج کیے بغیر لوٹ جائیں نمبر دو آئندہ سال حج کے موقع پر آئیں تو تین دن سے زیادہ نہ ٹھہریں نمبر تین ہتھیار لے کر نہ آئیں بس زیادہ سے زیادہ تلوار لا سکتے ہیں ان کو بھی بے نیام ہونے نہ دیا جائے گا نمبر چار جو مسلمان مکہ میں پہلے سے رہتے ہیں اور ٹھہرے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنے ہمراہ مدینہ نہ لے جائیں مگر اس کے برخلاف کوئی مسلمان مکہ آنا چاہے تو اس کو نہ روکیں نمبر پانچ کافروں یا مسلمانوں کا کوئی آدمی اگر مدینہ جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا اور کوئی مسلمان مکہ پہنچ جائے تو اسے واپس نہ کیا جائے گا ابھی معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا طریفین کے دستخط نہ ہوئے تھے عبارت ادھوری تھی کہ اتنے میں سہیل کے بیٹے ابو جندل گرتے پڑتے پاؤں میں بیڑیاں پہنے ہوئے وہاں پہنچے اور زبان حال سے فریاد کرنے لگے یا رسول اللہ اسلام لانے کی پاداش میں کافروں نے مجھے قید میں رکھ کر بڑی بڑی دردناک کزیتیں دی یہ دیکھیے میری پیٹ کو دیکھیے کوڑوں کے نشانوں کا کوئی شمار نہیں اور میرا سینا جلتے پتھروں سے داغا جاتا جاتا ہے ہے حضور مجھ سے کہا کہ جب تک محمد سے بیزاری کا اعلان نہ کرو گے اسی طرح ستائے جاؤ گے میں نے صاف کہہ دیا کہ نادانوں محمد کی رفاقت اور اطاعت پر مجھ جیسی ہزار جانے قربان تم میرے جسم کے ایک ایک عزو کو بھی جدا کر دو گے تب بھی محمد کی فرما برداری کا دم بھرتا رہوں گا حضور بڑی مشکل سے ان ظالموں کی قید سے نکل کر آیا ہوں پیروں کی بیڑیاں بھی نہیں کاٹ سکا اب سرکار میں جاؤں گا نہیں حضور کے قدموں ہی میں رہوں گا ابو جندل کی آہوزاری سن کر صاحب اکرام کے دل ہل گئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد متاثر ہوئے محمد صلح نامے کی شرائط کی تعمیل کا سب سے پہلا موقع ہے صلح کی شرط کے مطابق اس شخص کو مجھے واپس دے دو سہیل نے حضور سے کہا مگر ابھی معاہدہ لکھا نہیں جا چکا حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا تو پھر ہمیں سرے سے صلاح منظور نہیں سہیل نے بے پرواہی کے ساتھ جواب دیا اچھا ان کو یہی رہنے دو حضور نے کئی بار اسرار کے ساتھ فرمایا مگر سہیل کسی عنوان راضی نہ ہوا وہ یہی کہتا رہا کہ ابو جندل کو آپ کے پاس نہیں چھوڑا جا سکتا چنانچہ حضرت ابو جندل کو اسی حالت میں مکہ واپس جانا پڑا ابو جندل مظلوم و اسیر ابو جندل کی آنکھوں میں التجا غلطا تھی کہ سرکار خدا کے لیے مجھے صفاق اور ظالم دشمنوں میں واپس نہ بھیجیے اور سرکار دو عالم کی چشم کرم زبان حال سے بول رہی تھی کہ ابو جندل صبر کرو یہ مظلومیت کا دور زیادہ دن تک نہ رہے گا اللہ تعالیٰ تیری محافظت فرمائے گا صبر کرنے والوں کا بڑا درجہ ہے صحابہ کرام کو اس واقعے کا بڑا ملال ہوا کسی کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے ان کا بس چلتا تو ابو جندل کو روک لیتے جانے نہ دیتے مگر رسول اللہ کے حکم کے آگے کسی کو چون چرا کی مجال نہ تھی صلاح کے شرائط کا بھی ان کو غم تھا ظاہری طور پر مسلمانوں کی طرف سے دب کر صلح کی گئی تھی ہر شرط کفار مکہ ہی کے موافق پڑتی تھی مگر اللہ تعالی نے اس صلح کو فتح مبین کہا وہی آئی انا فتح نال کا فتح مبینہ ہم نے تجھ کو کھلی ہوئی فتح دی سنے ہو سے پہلے کافر اور مسلمان ایک دوسرے سے دور دور رہتے تھے مکہ کے لوگ مکہ میں اور مدینہ کے رہنے والے مدینہ میں لڑائی اور نزاؤں نے ایک دوسرے کے درمیان بیگانگی اور اجنبیت کی دیوار کھڑی کر دی تھی دونوں طرف سے جان جانے کا خطرہ بھی لگا رہتا سلح ادیبیا کے بعد مسلمان اور کفار ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگے اور دونوں شہروں میں آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا صحابہ کرام کی زندگی سیرت و کردار عادات و اتوار طرز معیشت اخلاق سچائی نیکی اور پاک بازی کو دیکھ دیکھ کر کافروں پر بڑا گہرا اثر ہوا اور یہ اثر دلوں کو اسلام کی طرف کھینچ کھینچ کر لے گیا صلح کے اس زمانے میں اچھی خاصی تعداد دائرے کفر سے نکل کر آگوش اسلام میں آ گئی خالد سیف اللہ جس کی تلوار نے شام کو فتح کیا اور امر بن آس جن کو تاریخ فاتح مصر کے نام سے پکارتی ہے اسی زمانے میں اسلام کی سعادت سے مشرف ہوئے یہ حدیبیہ کی کی صلح جس شرطوں کو دیکھ کر عمر جیسا مستقل مزاج اور بہادر انسان بھی اپنے غم کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا حقیقت میں فتح مبین ثابت ہوئی اسلام کا چرچا مکے میں پہلے سے اور زیادہ ہونے لگا جو لوگ ابھی تک اسلام نہ لائے تھے وہ بھی دبی زبان سے اقرار کرتے کہ محمد ابن عبداللہ کے ساتھی کیا ہیں فرشتے ہیں زمین پر چلتی پھرتی نیکیاں اور بولتی ہوئی شرافت اور بھلائیاں بات کے سچے قول کے پکے ایسار و مروت کے پتلے دیانت دار راست باز تو جس مذہب نے برے لوگوں کو اتنا اچھا بنا دیا وہ مذہب یقیناً سچا ہی ہو سکتا ہے یہ باتیں عام ہونے لگی دار الدوا تک میں بھی اس قسم کے تسکرے ہوئے صداقت بوئے گل کی طرح پھیل رہی تھی اسے روک کون سکتا تھا کوئی بد ذوق پھولوں سے چاہے کتنی ہی دشمنی رکھتا ہو مگر اس کی قوت شامہ تو پھولوں کی خوشبو سونگ کر یقیناً فرحت محسوس کرے گی غزوہ قیبر مدینہ میں دو گروہ تھے ایک منافقین کا اور دوسرا یہود کا یہ دونوں گروہ رسول اللہ اور صحابہ اکرام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے یہ سازشیں بڑی خوفناک قسم کی تھی مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتی اقسائے عرب سے جو قبیلے رسول اللہ کی خدمت میں اسلام کے متعلق استفسار حال کے لیے آتے ان کو طرح طرح سے بہکایا جاتا کفار مکہ نے مسلمانوں کے خلاف جتنے محاذ قائم کیے منافقین اور یہود کے مشورے ان میں شریک تھے اور یہود تو بغلی گھسا اور مارے آستین بنے ہوئے تھے رسول اللہ کی افو و کرم سے انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی یہود کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بار احسان سے گردن نہ اٹھاتا اور رسول اللہ کے حسن سلوک کی قدر کرتا مگر یہ یہود تھے جن کو حضرت عیسیٰ روح اللہ نے سانپ کے بچوں کا لقب دیا محسن کشین کی فطرت تھی اور اسلام دشمنی ان کی طبیعت یہود کی سازشیں منصوبے اور ان کے ناپاک ارادے ایک ایک کر کے بے نقاب ہو گئے کوئی بات چھپی نہ رہی ان کی روش روز ازل سے ماندانہ تھی کفار مکہ کی یورشوں کا معاملہ وہ تو بدر اور عہد تک ہی محدود رہا اور یہ بلا دور ہی سے ٹل گئی اگر کہیں مدینے کی بستی پر قریش حملہ کرتے تو یہود ان کا ساتھ دیتے اور مسلمانوں پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑتے مسلمانوں کی ترقی دیکھ دیکھ کر ان کے کلیجے پر سانپ لوٹتے اور ان کے دل غصے کی آگ سے اندر اندر کھولنے لگے اخلاق و انصاف کا یہی تقاضا ہے کیسے دشمنوں کو اپنے میں نہ رہنے دیا جائے یہ دشن آب آستینوں میں رکھنے کے قابل نہ رہے تھے چنانچہ رسول اللہ نے خدا کے حکم سے بنو نذیر کو مدینے سے جلا وطن کر دیا اور یہ لوگ قیبر میں آباد ہو گئے جلا وطنی کی سزا ان سازشی دشمنوں کے کرتوتوں کے مقابلے میں بہت ہلکی سزا تھی مگر یہود کسی کا احسان ماننے والے کب تھے ان کے دلوں میں پاپ کپٹ اور لوب گھر چکا تھا انصاف اور انسانیت کی رمق بھی ان کے دلوں میں باقی نہ رہی تھی قیبر پہنچ کر بھی یہود چین سے نہ بیٹھے اسلام دشمنی کا جذبہ وہاں پہنچ کر اور تیز تر ہو گیا ان کے وفود اور شولہ بیان قطیب قبائل عرب میں جا جا کر اور کریا کریا گھوم کر اسلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے غزب احزاب یہود کے اسی پروپگنڈے کا خوفناک نتیجہ تھا یہود سازش اور دروغ بیانی میں یدے تلا رکھتے تھے ان کی سازش بڑی گہری اور باریک ہوتی ہے ایک مثال اور صرف ایک منظر گرمی کا زمانہ ہے آسمان سے آگ برس رہی ہے میں کی لپٹ مل جل گئی ہے دھوپ اتنی تیز کہ سچ مچ سوانے پر آفتاب آ گیا ریت کے ذرے سورج کی گرمی پا کر انگارے بن گئے اور سنگریزوں سے چنگاریاں نکلنے لگی کھجور جھلسے ہوئے دکھائی دیتے جیسے ان پر برسوں سے بارش کی ایک چھینٹ بھی نہیں پڑی اس عالم میں ایک یہودی قیبر سے روانہ ہو کر قبیل غطفان کے قریے میں پہنچتا ہے یہ یہودی مکر و دغا کی تصویر اور فرے و سازش کا مجسمہ میانہ قد مگر داڑھی ناف سے بھی کچھ نیچے لٹکی ہوئی سر کے بال الجھے ہوئے اونچی قبا مگر اس کی آستی نے ڈھیلی ڈھالی ماتھے کی سلوٹیں بے ترتیب جیسے کوئی کسی کپڑے کو پانی میں بھگو کر شکنے نکالے بغیر سوکھنے کے لیے پھیلا دے دانتوں پر میل چما ہوا آنکھیں چمکیلی لیکن ریا کی چشمکوں سے معمور کھجوروں کے جھنڈ میں اربوں کے خسپوش مکان تھے پوری بستی میں ایک کنواں تھا جس پر عورتوں مردوں اور بچوں کی بھیڑ لگی تھی پانی بھرا جا رہا تھا پانی یوں تو ہر وقت اور ہر موسم میں ضروری ہے لیکن گرمی میں تو اس کی ایک ایک بوند آب حیات کا کام کرتی ہے عرب کے ریگستانوں میں پیاسے مسافر کو لال و جوہر کی تھیلی نہیں ایک گھونٹ پانی چاہیے پیاس کی موت بہت دردناک ہوتی ہے یہودی نے ہاپتے میں ناکا کو بٹھایا کریے کے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اس تپش اور دھوپ میں ٹیکا ٹیک دوپہر کے وقت کسی کا آنا اچمبے سے قالی نہ تھا مہمان نواز ضربوں نے یہود کو اہلن و سہلن کہا اور اپنے قیمے میں اسے لے گئے کھجور پنیر اور ستو اس کے سامنے لائے گئے اور بکری کا دودھ بھی یہودی نے پانی کے لیے اشارہ کیا آن کی آن میں پانی آ گیا یہودی پانی کا پورا ڈول گٹ گٹ پی گیا اس نے اپنی داڑھی کو نچوڑا جو پانی میں بھیگ گئی تھی پیاسا آدمی بدہواس بھی تو ہو جاتا ہے ایوہ شیخ ادھر کیسے آنا ہوا اور آپ کسی ساتھی ہم سفر اور قافلے کے بغیر تنہا کس طرح چل پڑے اور قریے کے ایک بوڑھے آدمی نے دریافت کیا اور اس کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ بیچ میں دوسرا آدمی بول پڑا ادھر کا جنگل بڑا خطرناک ہے آئے دن قافلے لٹتے رہتے ہیں اکیلے آدمی کا سفر کرنا تو کسی طرح مناسب نہیں آپ نے بڑی ضرورت بلکہ میں کہوں گا غلطی کی جو تنہ تنا اس طرف چلے آئے مگر موت سے زیادہ بڑا قطرہ اگر سامنے ہو تو آدمی آ کر کیا کرے یہودی نے جواب دیا ہم سمجھے نہیں آپ کی بات کچھ بوکھلا ہی ذرا سا پانی اور پی لیجئے آپ اس آگ برستے میں دور سے چل کر آ رہے ہیں موت سے بڑھ کر خطرناک چیز کیا ہو سکتی ہے عجیب ماتھے کا پسینہ تو پوچھئے اور داڑی کے پیچوں سے گرد تو جھاڑیے تھکان آپ کے تیوروں سے برس رہی ہے کئی آدمیوں نے مل کر کہا اس طرح ایک نے دو لفظ کہے دوسرے نے اس پر اور اضافہ کر دیا اور تیسرے نے کچھ اور بڑھا دیا اس پر یہودی نے تقریر شروع کر دی الاقوان اس دھوپ اور لو میں کسی کا عرب کے چٹیل میدان میں تنہ تنا سفر کرنا یقیناً حماقت ہے بلکہ یوں سمجھیے کہ خود اپنی ذات سے دشمنی کرنے کے برابر ہے جان مجھے بھی پیاری ہے اور زندگی کو میں بھی عزیز رکھتا ہوں لیکن جس بات کے کہنے اور جس قطرے کی اطلاع دینے کے لیے میں یہاں آیا ہوں وہ بہت زیادہ اہم ہے بدیوں کی نگاہیں بوڑھے اور فتنہ ساز یہودی کے لبوں پر جم کر رہ گئی سنو یہ قبر تو تم تک کسی نہ کسی طرح ضرور پہنچ چکی ہوگی کہ قریش کے قبیلہ بنو ہاشم کے ایک شخص محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ اب سے کئی سال کی بات ہے قریش نے اس پر سختی کی تو اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ چلا آیا اب مدینہ محمد ابن عبداللہ اور اس کے صحابہ کا مرکز بن گیا ابن عبداللہ یہ کہتا ہے جانتے ہو بہت کم جانتے ہیں جو نہ جاننے کے برابر ہے دو تین بدویوں نے ایک ساتھ مل کر جواب دیا تو لو میں بتاتا ہوں بنو ہاشم کا پیغمبر عربوں کے آبائی فخر اور خاندانی شرافت کا منکر ہے وہ کہتا ہے کہ انسان انسان سب برابر ہیں تو یہ درس مساوات عرب کی شرافت کے خلاف کھلا ہوا چیلنج ہے یعنی اب غلام اور آقا ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا کریں گے یہ نہیں ہو سکتا ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے غلام اور آزاد ایک برابر نہیں ہو سکتے عرب کی غیرت اسے برداشت نہیں کر سکتی قریے کے لوگ بیچ میں بول پڑے مگر بھائیو آپ یوں ہی چپ چاپ بیٹھے رہے اور اس فتنے کاری کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ نہ کیا تو آپ کو اس ذلت برداشت کرنا پڑے گی تمہارے معبودوں اور خداؤں کو توڑ پھوڑ کر قاق میں ملا دیا جائے گا بدویوں کے چہرے غصے کے مارے سرخ ہو جاتے مدینہ سے قبر آئی ہے کہ مسلمان اب کی بار تم غطفانیوں پر بڑے زور و شور کے ساتھ چڑھائی کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ غطفانیوں پانیوں کا زور ٹوٹ گیا اور اس قبیلے کو زیر کر لیا تو تمام اہل بادیاں ہماری مٹھی میں آ جائیں گے مگر ہماری تلواریں کیا کند ہو جائیں گی اور ہمارے بازو کیا شل ہو جائیں گے تلوار کا جواب تلوار سے اور تیر کا جواب تیر سے دیا جائے گا سے چھیڑ چھاڑ کر کے یہ مسلمان گھاٹے میں رہیں گے یہ جنگ بہت مہنگی پڑے گی غطفانی آج تک کسی لڑائی میں زیر نہیں رہے شام کے لٹیروں کو بارہ ہم نے شکستیں دی ہیں اور نجد کے راستوں کی کھجوروں ببولوں اور پہاڑوں پر ہماری فتح مندی کے پرچم لہرائے ایک بدوی اپنی ننگی تلوار کو ہلاتے ہوئے بولا یہود نے قبیل غطفان کی طرح عرب کے دوسرے قبیلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف غضب و انتقام کا ایک آتشی جذبہ پیدا کر دیا قبیل غطفان کا قیبر کے یہود سے معاہدہ بھی تھا اور وہ ایک دوسرے کے حلیف تھے ہجرت نبوی کے چھٹے سال قبیل غطفان نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے بہت بڑے پیمانے پر تیاریاں شروع کر قیبر کے یہود کی سازشیں خوفناک کھیل کھیل رہی تھی منافقین مدینہ سے بھی وہ ساز باز رکھتے تھے اور ان کے واسطے سے مسلمانوں کے حالات معلوم کرتے رہے منافقین کا سردار عبداللہ بن عبی بن سلول کی اس اسلام دشمنی سے بر وقت فائدہ ان کو اشتعال دلانے کے لیے وہ ظالم مدینہ سے جھوٹی تلائیں اور گھڑی ہوئی قبریں بھیجتا رہتا اس نے اپنے قاصد کو قیبر بھیجا جس نے یہود قیبر کو جا کر اطلاع دی کہ محمد ابن عبداللہ تم لوگوں پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں روزانہ مشورے ہوتے ہیں مسلمانوں کے قطیب عوام کو جنگ کے لیے ابھارتے ہیں تلواروں پر پانی رکھا جا رہا ہے اور نیزوں کی انی تیز کی جا رہی ہے مگر تم لوگ اس قبر کو سن کر کہیں ڈر نہ جانا ایسا نہ ہو کہ ہمت ہار بیٹھو کہ یہ مسلمان نہ جانے کتنی بھاری فوج لے کر چڑھائی کریں گے یہ گنتی کے آدمی ہے جنگ کا ساد و سامان بھی پورا نہیں یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے مگر پھر بھی دشمن کو حقیر و سمجھنا نہ چاہیے تم اپنی تدبیر سے غافل نہ رہو اور فتنے کو ابھرنے سے پہلے دبا دو ہمارے دل تم لوگوں کے ساتھ ہیں اور دل نہیں تلوارے بھی یہود قیبر نے اس قبر کے ملتے ہی آس پاس کے قبیروں کو اکسایا کہ مسلمانوں کے حملہ کرنے سے پہلے ہمیں خود مدینہ پہنچ کر ان پر چڑھائی کر دینی چاہیے تم اس لڑائی میں ہمارا ساتھ دو گے تو کے کھجوروں کی آدھی پیداوار تمہاری نظر کی جائے گی کنانا یہودا بن قیس اور کے قبائل نے اس شرط کو منظور کر لیا ہم نوجوانوں نے کم ٹھوک کر کہا کہ مدینہ کی زمین کو ہم مسلمانوں کا قبرستان بنا دیں گے بدروہد اور قندق کی تمام جنگوں کا بدلہ اس ایک ہی لڑائی میں لیا جائے گا یہود اور غطفان کے مدینے پر حملے کی تیاریوں کی خبر پا کر حضور نبی کریم علیہ السلاۃ و تسلیم مسلمانوں کی فوج لے کر خیبر کی جانب روانہ ہوئے صحابہ اکرام کے پاس سامان حرب کی کمی تھی مگر ایمان کی زیادتی نے اس کمی کو پورا کر دیا شوق شہادت ان کی پاک باز آنکھوں میں جھلک رہا تھا تیور زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ حضرت موسا کلیم اللہ کے نافرمان امتیوں کو خاک و خون میں تڑپا کر ہی مدینے کو لوٹیں گے اور جن کو اپنی شجاعت پر بہت گھمنڈ ہے بہت جلد دیکھ لیں گے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والوں سے لڑنا ہنسی کھیل نہیں ہے رسول اللہ نے اس غزے میں سب سے پہلی بار اسلامی فوج کے لیے علم تیار کرائے ایک علم ابن منظر کو اور دوسرا جھنڈا سعد بن عبادہ کو عنایت کیا تیسرا پرچم حضرت علی بن ابو طالب کو ملا پریرا جو علی کو مرحمت ہوا تھا خاص رسول اللہ کا علم تھا جو حضرت عائشہ کی چادر مبارک سے بنا تھا خیبر کے آس پاس نقلستانوں کا سلسلہ تھا آبادی میں پہاڑیاں تھیں جن میں چھ قلعے تھے پانچ قلعوں کو تو مسلمانوں نے بہت جلد فتح کر لیا مگر ایک چھٹا قلعہ جو قموس کے نام سے مشہور تھا سب سے زیادہ مضبوط تھا بہت کوشش کے بعد بھی قبضے میں نہ آیا اس قلعے کا موقف بھی کچھ ایسا تھا کہ حملہ کرنے والی فوج کے لیے دشواریاں اور مدافعت کرنے والی کے لیے آسانیاں تھی قلعے قموس کی سیادت مرحب کے سپر تھی مرحب کی شیزوری اور جسمانی طاقت کی سارے عرب میں دھوم مچی تھی عام طور پر مشہور تھا کہ مرحب اکیلا ایک طرف اور ہزار پہلوان ایک طرف اتنا بہادر اور طاقتور پہلوان جس قلعے کا رئیس ہو اسے مضبوط ہونا ہی چاہیے تھا شام کا وقت تھا سورج ابھی غروب نہیں ہوا نقلستانوں پر البتہ شام کا کا پھیلنا شروع ہو گیا جانسار صحابہ جلو میں حاضر تھے شبح نبوت کے ارد گرد پروانوں کا ہجوم تھا اتنے میں حضور نے شاد فرمایا کل میں اس شخص کو پرچم دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا فتح عنایت فرمائے گا جو خدا کے رسول کو چاہتا ہے اور اور خدا خدا کے رسول اس کو چاہتے ہیں صحابہ اکرام میں ہر شخص اسی تمنا اور امید میں تھا کہ رسول اللہ مجھے علم عنایت فرمائیں گے امید جب بنتی ہے تب پھیلتی اور شاخ در شاخ ہوتی چلی جاتی ہے رات گزری سپیدی سہر نمودار ہوا شوق انتظار قدم آنکھوں میں کھنچ کر آ گیا سب منتظر تھے کہ دیکھیں رسول اللہ کسے پرچم نصرت مرحمت فرماتے ہیں تمنائیں بڑی کشمکش میں کہ اتنے میں علی بن ابو طالب کی قسمت کا ستارہ چمکا یہ سعادت خاص ان کے حصے میں آئی اور رسول اللہ نے علی کو دستے مبارک سے علامتہ فرما دیا علی کا چہرہ فرت مسرت سے گلاب کی طرح رنگین ہو گیا مگر اس رنگینی میں ذمہ داری کا احساس بھی جھلک رہا تھا کہ دیکھنا رسول اللہ نے جو منصب فرمایا ہے اور جو ذمہ داری سونپی ہے اس میں کوتا ہی نہ ہو جائے قموس کے رئیس اور پہلوان مرحب نے رات کو خواب دیکھا کہ ایک شیر مجھے چیر رہا ہے مرحب نے بیوی سے خواب کا ذکر کیا بیوی نے جواب دیا کہ تم تو بڑے بہادر ہو آج تمہیں کیا ہو گیا خواب دیکھ کر جی چھوڑ دیتے ہو خواب خیال کی باتوں پر کوئی یقین نہیں کیا کرتا مرحب نے کہا میں اپنے دل کو کیا کروں کہ اس دیکھنے کے بعد دل بیٹھا جاتا ہے نہ جانے میری تقدیر میں کیا لکھا ہے اور کیا واقعہ پیش آنے والا ہے صبح کو جب حضرت علی میدان جنگ میں تشریف لائے تو مرحب بھی بڑے زور و شور کے ساتھ رجس پڑتا ہوا قلعے سے باہر نکلا اس نے لوہے کی زرہ پہن رکھی تھی ایک ہاتھ میں ڈھال تھی اور دوسرے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار نیزہ بغل میں دبا تھا اس کے چہرے سے اور ٹپک رہا تھا زخمی بھیڑی کسی کی حالت تھی اس کی رجس قیبر کی وادیاں مجھے یہاں پہچانتی ہے کہ میں مرحب ہوں اور میں دلیر ہوں تجربہ کار اور جہاں دیدہ ہوں اور ہتھیار بند ہوں اس کے جواب میں حضرت علی حیدر کرار نے پورے جوش کے ساتھ فرمایا میں وہ ہوں ہوں کہ میری ماں نے میرا نام نام شیر شیر شیر رکھا تھا کی طرح حیبت ناک کا سنتے ہی مرحب کو رات کا خواب یاد آ گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں میں سنسنی سی دوڑ گئی آدمی تھا جیوٹ اور جنگ آزمودہ جی کڑا کر کے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا لڑائی شروع ہوئی مرحب نے اپنی بہادری اور طاقت کے خوب خوب جوہر دکھائے جب وہ کاوا دے کر حضرت علی پر حملہ کرتا تو قلعے کی فصیل پر کھڑے ہوئے یہود جوش مسرت سے بےتاب ہو کر چیخنے لگتے اس شور میں ہمت افزائی کا جذبہ بھی شریک کار تھا مگر یہ علی سے مقابلہ حیدر کرار سے جنگ اور ان کا سامنا تھا یہ اس سے لڑائی تھی جس کے لیے فتح و نصرت مقدر ہو چکی آج ایک مرحب کیا ساری دنیا بھی علی کے مقابلے پر آ جاتی تو شکست کھا جاتی مرحب نے بہت کچھ داو پیش کیے مگر شیر خدا کے سامنے اس شغال قیبر کی کچھ نہ چل سکی کار علی نے اس رست میں زما اور وقت کا قصہ ختم کر دیا اس کی لاش کنکریوں پر تڑپنے لگی حضرت علی قیبر کا مضبوط دروازہ توڑتے ہوئے قلعے میں داخل ہو گئے اور مسلمانوں کے شور تکبیر سے قیبر کی رزمگاہ گونجنے لگی فتح ہو چکی تو قدرتی طور پر خیبر کی ساری زمین مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی ارض قیبر اب رسول اللہ کا مقبوضہ علاقہ تھا قیبر کے یہود بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ قیبر کی زمین ہمارے ہی قبضے میں رہنے دی جائے جو کچھ زمین کی پیداوار ہوگی اس کی آدھی پیداوار ہم دے دیا کریں گے یہود کی اس درخواست کو شرف قبولیت عطا ہوا جب فصل کا وقت آتا تو رسول اللہ حضرت عبداللہ بن روا کو پیداوار کی بٹائی لینے کے لیے قیبر بھیج دیتے حضرت عبداللہ تمام پیداوار کو اکٹھا کر کے دو حصوں میں تقسیم کرتے اور یہود سے کہتے کہ اس میں سے جس حصے کو چاہے لے لو یہود اس پر حیرت کے ساتھ کہتے بلکہ کہنے پر مجبور ہو جاتے دل کی آواز رک نہ سکتی زمین و آسمان اسی عدل و انصاف کے سہارے قائم ہے